یاد رکھ یہ پینتیس محافظ تیار کر دیے حضرت نے پینتیس چوکی دار تیار کر دیے پینتیس چو لڑنے والے پہلوان تیار کر دیے جب چاروں طرف سے اسلام پہ حملے ہوں گے یہ کھڑے ہو کر راتوں کو حفاظت کریں گے کبھی مسلح پہ کبھی ممبر پہ کبھی محراب پہ کبھی مناظرے کے اسٹیج پہ کبھی جلسہ عام میں کبھی خلوتوں میں کبھی جلوتوں میں تمہیں خار چڑی اور تم نے بلایا میدان جہاد میں افغانستان و کشمیر میں کربلا و نجف میں سری نگر و ہندواڑہ میں اور تمہارے ہر چیلنج کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں ہمارے نبی کی وفات پر خوشیاں منانے والوں تمہیں نبی ہر قدم پہ زندہ نظر آئیں گے ہر گاؤں میں زندہ نظر آئیں گے ہر جگہ پہ زندہ نظر آئیں گے تمہیں کہیں ہم مایوس نہیں ہونے دیں گے آؤ جس میدان میں چیلنج کرتے ہو آؤ تمہیں اپنے لکھنے پہ فخر ہے لیکن تم ہمارے ہمارے علماء جیسے مصنف پیدا نہیں کر سکے ہو تمہارے تمہیں اپنی عقل پہ ناز ہے مگر تم وہ حافظ حدیث پیدا نہیں کر سکے جن کو ہزاروں حدیثیں یاد ہے تمہیں تو اپنی ہسٹری بھول جاتی ہے تمہیں تو نوکری کا ٹائم بھول جاتا ہے تمہیں تو رات کو سونے کے لیے نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہے آؤ ان علماء کو دیکھو پچاس پچاس حدیثیں یاد ہے الحمد سے الاز تک قرآن یاد ہے سے لے کے کلی متانی تک بخاری کی حدیث یاد ہے تم تو اپنا سب کچھ بھلا چکے ہو انہوں نے اپنے ماضی کی کسی لکیر کو نہیں بھلایا البتایا بنیا کی تاریخ تاریخ انہیں ازبر ہے فقہ کی کتابیں انہیں یاد ہیں تم معیشت معیشت کی بات کرتے ہو لاؤ آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے کو لاؤ کیمبرج کے پڑھے ہوئے کو میں دیوبند کے ان مدرسوں کے ادنا طالب علم کو کھڑا کروں گا جو تمہارے سامنے ثابت کرے گا کہ تمہیں معیشت کی افزت بھی نہیں آتی تم تو صرف ظلم کرنا جانتے ہو تم تو صرف سود کھانا جانتے ہو تم تو صرف ذلت کمانا جانتے ہو تمہیں تو ماں اور بیوی کا فرق سمجھ نہیں آیا تم کس منہ سے اسلام کو چیلنج کرتے ہو تم میں آ کر بھی ان علماء کو چیلنج کیا ہے انہوں نے آ کر تمہیں جواب دیا ہے سیاست میں تم فیل ہو چکے اقتصاد میں تم فیل ہو چکے اور اب تمہاری موت کا وقت افغانستان اور عراق میں آ چکا ہے الحمدللہ